توبہ کا دروازہ کتنا بڑا ہے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کا ایک دروازہ ہے جس کے کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للتوبه بابا عرض ما بين مصر عليه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها مومن کی مثال حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو کھونٹی میں لگی رسی میں باندھ گیا ہو اور گھومتا پھرتا ہے پھر اپنی کھونٹی کی جگہ واپس آ جاتا ہے رسی اس کو دور جانے اور بہکنے نہیں دیتی مومن کی مثال بھی اسی جیسی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے گناہ کرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے اس لیے اپنے اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلایا کرو اور اپنا احسان مومنین کے ساتھ کیا کرو عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في أخيته يجول ثم يرجع إلى أخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين